اگر قرآن پاک کی آیات جہاد اور حضور پاک کی جو جہاد والی حدیثیں ہیں بیان کر دی جائیں میرے آقا خود میدان جہاد میں کیسے نکلے کیسے جا کے جنگیں فرمائی ہے مجاہد کے ساتھ اللہ کیسے نصرت فرماتا ہے جو جہاد پہ نہیں جاتا حوض کوثر پہ اسے کیسے شرمندگی ہوگی حشر کے میدان میں کیسے رسوائی ہوگی جو جہاد کے زخم نہیں کھاتا قیامت کے دن رب کو کیسے منہ دکھائے گا اگر ان ساری باتوں کو بیان کر دیا جائے بہت سارے مسلمان گھروں میں نہیں بیٹھ سکیں گے دیوانوں کی طرح چیختے ہوئے میدانوں کی طرف دوڑیں گے کہ ربا ہمیں شہادت دے دے اللہ ہمیں شہادت دے دے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ آج کے مسلمان نے خود کافروں کافروں کو اپنے سر پہ بٹھا لیا کپڑے تم جیسے پہنتے ہو شکلیں تم کافروں جیسی بناتے ہو گھر تم کافروں جیسے بناتے ہو ٹی وی تم کافروں کا لا کے رکھتے ہو فلمیں تم کافروں کی دیکھتے ہو گانے تم کافروں کے سنتے ہو ویزے تم کافروں کے مانتے ہو اسٹائل تم کافروں کا بناتے ہو زبان تم کافروں کی بولتے ہو انہیں بھی شہ جاتی ہے کہ مسلمان اسی طرح ہوتے ہیں مسلمان اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو چھری کے نیچے ذبح کیا جائے ان کی لاشوں کے سودے کیے جائے ان کو قتل کر کے پانچ پانچ ڈالر فدیے میں دیے جائے آج آسٹریلیا دو لاکھ ڈالر ملتے ہیں تاکہ اور افغانستان والا مارا جائے اسے پانچ یا دس ڈالر دیے جاتے ہیں قدر مسلمانوں تم نے خود گنوائی ہے ان کے سامنے سر جھکا کے ان کی تہذیب کا پرچار کر کے ان کی کریمیں اپنے منہ پہ مل کے ان کے لوشنوں سے اپنا منہ کالا کر کے ان کی گندی چیزوں کو اپنے گھروں میں لا کے آج اگر مسلمان ان کافروں کو اپنے ہاتھ سے نکال دے اپنے دل سے نکال دے اپنی شکل سے نکال دے اپنے لباس سے نکال دے اپنے کلچر سے نکال دے اپنی تہذیب سے نکال دے اپنے گھر سے نکال دے رب کعبہ کی قسم اللہ کامیابی مسلمانوں کو دے رہا ہے آئندہ بھی دے گا اور کچھ عرصے بات سنو گے کہ امریکہ افغانستان سے بھی ذلیل ہو کے نکل رہا ہے عراق سے بھی ذلیل ہو کے نکل رہا ہے